حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہیں سنن نزائی حدیث نمبر 650